عبداللہ بن عبد الرحمن نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت مدینے کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کی سات کھجوریں کھا لی اس کو شام تک کوئی ذہن نقصان نہیں پہنچائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اڑتیس